بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ویل لکل الذي جمع مالا يحسب أن أخلده كلا لينبذ في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے پیٹ پیچھے بدی کرے جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا ہرگز نہیں ضرور وہ روننے والی میں پھینکا جائے گا اور تو نے کیا جانا کیا روننے والی اللہ کی آگ کے بھڑک رہی ہے وہ جو دنوں پر چڑھ جائے گی بے شک ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں